حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ایک برتن منگوایا جس میں ایک سا پانی تھا پھر انہوں نے پردہ لٹکایا اور غسل فرمایا और अपने सर पर तीन दफा पानी डाला सुनन नसाई हदीस नंबर दो सौ अट्ठाईस